وہ انہیں ضرور ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے اور اللہ یقیناً ہر بات جاننے والا بڑا بردبار ہے